عظمت نکل گئی نماز کا احترام نہیں ملا خوشو خردو کی بلا نورانی نکلی مسلمانوں نے نماز کے معاملے میں بے پرواہی کی اللہ تعالیٰ نے رحمت کی چادر اتاری ہے ہے ہے بے چینی پوری کائنات انسانی میں بڑوں سے لے کر معمولی جسم کی آگائی جیسے آج کل کے حالات دیکھو اس لیے یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو توڑا ہے مالی کی نافرمانی کر کے کبھی کوئی اچھے راستے پہ نہیں چل سکتا سکون کو تب ملے گا جب ہم اللہ اس کے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام احکام کو بجا اب زندگیاں ہماری بگڑی سال عمر گزر جاتی ہے نماز کی آتی نہیں نہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان بن کے مر رہے مگر مر گئے سبحان اللہم یاد نہیں التحیات دوائے قنوت یاد نہیں ساری عمر میں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں سمجھا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا میرے بندے اگر تو نماز میں کھڑا ہو میرے سامنے عاجزی کر رکو کر سجدہ کر التحیات میں بیٹھ کر مناجات کر فرمایا میرے بندے میری ملاقات کا ایک ہی ذریعہ ہے ایک ہی طریقہ طریقے کار ہے ایک ہی ضابطہ ہے ایک ہی اصول ہے سر تیرا در میرا آجیزی بھی ساری کے ساتھ میں دیکھوں کہ میرے سامنے میرا بندہ نام علماء کرام لکھائے سے پاپڑ آتا ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے اللہ پاک جواب فرماتے میرے بندے نے میری تعریف کی پھر سبحان اللہ پڑھتا ہے آواز آتی ہے میرے بندے نے میری تعریف کی پھر الحمدللہ شریف پڑھتا ہے آواز آتی ہے میرا بندہ میری بزرگ کی بیان کر رہا ہے میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے جب مکمل نماز ادا کر ادھر سے خالی ہوتا ہے ادھر دریائے کرم جوش میں آتا ہے فرمایا ہوتے بنتے تیرے سارے پچھلے گنا معاف کر دیے سارا تمہیں کی میرا یہ تو کیا اپنے مزید نہیں جس طریقے سے چاہے کوئی پڑے جب چاہے پڑے ملی تو ملی نہ ملی تو نہ ملی کیا فرق پڑتا ہے مکمل کے ساتھ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کیا اپنی عمر میرے بندے کو جا کر بتلائے رکو کیسے ہوگا سجدہ کیسے ہوگا قیام کیسے ہوگا اور نماز میں کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہیے ساٹھ ساٹھ برس عمر مدد جاتی ہے چار چار رکعتوں میں ایک ہی ساٹھ ساٹھ برس عمر مدد جاتی ہے بھیتر کا دعا ہے پورو بھی آگ کیا زندگی کی کاریہ آیا ہے جو آیا یعنی میں پڑی اللہ تعالیٰ کا فرمانے کا منشا یہ ہے کہ مکمل ہو جائے گا عدالت گنا لو میں چلے گئے نیک لوگ اچھے لوگ جن کے عمل اچھے ثابت ہوئے وہ یوں کہتے ہوئے نکل گئے آدمی کی چھاتی کو چھین ہاتھ میں سے گزار کر پیچھے سے نام عمل پکڑایا جائے گا پتا چل جائے گا یہ ہے پرانے بدماش دنیا دیکھیں گی اپنے پڑھائے پڑھائی دیکھے بیٹا جانے کا آپ کیا حال ہے بیٹی دیکھیں گی امی جان کا کیا حال ہے کرے یاد راتا چھاتی میں سے تیرا ہاتھ گزار کر پیچھے نہ میں عمل میامل گا تاکہ لوگوں میں بھی ہو جائے ابھی بندوں سے الگ ہو جاؤ آج تم خاندان والے ضرور ہو یا شری والے ضرور بڑے بڑے عہدے والے ضرور ہو بڑے بڑے مالدار رئیس سرمایہ دار ضرور ہو تم اپنے زمانے کے حکمران تھے مگر آج آؤ میرے بچوں کے پاس تمہیں میں ہونے کی اجازت نہیں سنتی جنت یعنی میں چلے گئے یہ مضمون اللہ نے انتیسویں پارے میں بیان فرمایا جو آیا میں نے خطبے میں پڑھی دو زخی دو زخ میں چلے گئے دو زخیوں کو تو بات کرنے کی مہلت کہاں سے ملے گی آج بھی تجربہ کر کے دیکھو آگ پر انگلی رکھ کر کے دیکھو ہائے ہائے کرنے کے سوا کوئی بات سے نہیں نکلتی البتہ جنت والے آپس میں فکر کریں گے دو بھائی آ کر چلیں گے فکر کریں گے یار ابا جان نظر نہیں آتے امی جان نظر نہیں آتی فلانا بھائی ہمارا نظر نہیں آتا فلانا رشتے دار دوست ہمارا نظر نہیں آتا جنت نے تو دکھائی نہیں دیا اب وہ لوگ سوچیں گے اور ان کا یہ سوچنا بجا ہوگا جب جنت میں نظر نہیں آتے تو ٹھکانے تو اللہ نے دو ہی بنائے تیسرا تو ہے نہیں یا تو جنت یا جہنم وہ کہیں گے جنت میں ہے نہیں تو ضرور اب جہنم میں ہی ہوں گے ان جن کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی اس بات کی کہ تم ان کا برا اثر جنہوں نے میرے احکام کی خلاف ورزی کی جنہوں نے نہ کی رات بھر جنہوں نے فلم دیکھا ساری زندگی سود کھایا ساری زندگی قرآن کی نافرمانی کی ساری زندگی میرے محبوب کی سنتوں کو پاؤں تلے رونا دولت کے نشے میں اقتدار کے نشے میں جوانی کے نشے میں جنہوں نے میرے حکموں کی خلاف ورزی کی تھی آؤ اللہ جنتیوں کو فرمائے گا ان کا برا حال دیکھو اللہ جنتیوں کو دکھلائیں گے تم نے راتوں کو جا کر مجھ سے مانگا تم نے سردیوں میں وضو کیے حدیث پاک میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے دین فرمایا قیامت کے دین میں اپنی امت کے لوگوں کو پہچانوں گا بابا نے پوچھا کیسے کام میری امت کے وضو کے آزا جو وضو میں دھوئے جاتے وہ چاند کی طرح چمکیں گے میں سمجھ جاؤں گا یہ میرا امت ہے حضور علیہ سلات السلام نے فرمایا ساری دنیا میں سے ایک ایک امتی کو چھانٹ کر لے آؤں گا جنتی تو جل کے کنارے پہ جائیں گے درمیان میں کھڑکی کھلی جائیں گی وہ پہچانیں گے حیران ہو کر یہ بات دیکھ کر کہیں گے میں تو اپنی بیوی کو بڑی شریف سمجھتا تھا آج یہ جہنم میں جل رہی ہے میں اپنے ابا کو بڑا نیک آدمی سمجھتا تھا آج یہ جہنم میں جل رہے ہیں میں اپنے افسر کو بڑا آدمی سمجھتا تھا آج جہنم میں جل رہا ہے میرا پلانا رشتے دار پلانا ہمسایا فلانا پلانا پڑوسی پلانا خاندان کا آدمی پلانا برادری کا آدمی آج جہنم میں جل رہے حیران ہو کر سوال کریں گے پرانے کریم میں موجود ہے لوگ سوال کریں گے او ابا جان او بھائی جان او بیگم صاحبہ او او مامو جان خالہ جان او نانا جان او مرزا صاحب او چودھری صاحب او شیخ صاحب او ملک صاحب آپ تو بڑے کاروباری آدمی تھے کئی کئی حج بھی کرنے گئے تھے آپ تو بڑی سخاوت بھی کیا کرتے تھے مارکیٹ کے صدر بھی تھے کچھ عن ملی فی سطر کیا بنی کیا ہوا کیا جی تمہیں یہاں لے آئی کیا میں تمہاری عزت بھی تھی آبرو بھی تھی مارکیٹ کے لوگ سلام کیا کرتے تھے علاقے کو لوگ سلام کیا کرتے تھے بڑے بڑے لوگ تمہارے پاس ملنے آیا کرتے تھے تم تو بہت بڑے پارٹی کے ورکر تھے بڑے بڑے عاموں کے بھائی تھے دولت تمہارے یہاں بہت ہی ماسل کیا چیز کی یہاں لے آئی وہ کون سا نے جرم کیا جس کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت میں پڑے ہو حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اگر جہنم کے اندر سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے سارے زمین آسمان جل کر راک ہو جائے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو سردی گرمی پڑتی ہے نا جہنم میں طبقے ہیں گرم عذاب بھی ہے سرد عذاب بھی ہے دیکھتے ہو نا کا یہ تفتیشی عملہ کبھی بجلی کا کرنٹ مار کر پوچھتے ہیں بتا چوری کی ہے کہ نہیں کبھی برف کی سل پہ لٹا کر پوچھتے ہیں بتا یہ کام کیا ہے کہ نہیں جب دنیا کا تفتیشی عملہ مسلمانوں دونوں قسم کا عذاب دیتا ہے گرم بھی سرد بھی خدا کی یہاں بھی دونوں قسم کے عذاب کا انتظام ہے سرد بھی گرم بھی فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنم میں سردی اتنی بڑھ گئی گرمی والے سب میں گرمی اتنی بڑھ گئی اکل بادم بادہ شکایت کی جہنم نے الہی نے میرے بعد کو کھا لیا آواز آئی دو سانس لے سکتی ہے ایک سانس ٹھنڈے سبزے نے مارا ایک سانس گرم طبقے نے مارا علماء کی تحقیق ہے جس زمانے میں ٹھنڈی سانس مارا تھا تو سردی پڑتی ہے جس زمانے میں گرم سانس پھینکا تھا تو گرمی پڑتی ہے تمہیں یہ کر رہا تھا وہ عذاب کا کیا ٹھیک قرآن کریم میں موجود انہا ترمی بشرر کالقصر کانہو جمالت صفر ایک ایک انگارہ اتنا بڑا اتنا بڑا اونٹ کی طرح علما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب جہنم میں اس طرح کا عذاب ہوگا ستر ستر تہ چمڑے کی جل رہی ہوگی آگے نیا بنتا جاتا ہے پیچھے جل رہا ہے پھر نیا بن رہا ہے پھر جل رہا ہے سر سے لے کر پیروں تک ستر ستر جگہ سے جل رہا ہے ستر ستر جگہ نیا بن رہا ہے ایک وقت میں اس بیانک حالت میں کو دیکھ کر پرانے قریب کہتا ہے لوگ کہیں گے الہی ہزاروں برس گزر گئے کھانے کو کچھ نہ ملا لاکھوں برس گزر گئے کھانے کو کچھ نہ دیکھا ہم نے کھانا دیکھا ہی نہیں آواز آئے گی یہ زکون کا درخت کھاؤ اس کو کھانے سے باہر نکل آئے گی پرانے کریم میں لوگ پرانے کریم میں موجود ہے لوگ روئیں گے چلائیں گے گدے کی طرح آواز بن جائیں گی الہی الہی اور کہیں گے پانچ سو سال گزر جائیں گے آواز لگائیں گے پانی پانی پکارتے پکارتے ہزاروں لاکھوں برس گزر جائیں گے پانی دیکھا ہی نہیں بلا بلا لمبی پانی الحمیم گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا کو پینے سے میرے نبی کا فرمان ہے یہ دونوں ہوٹ یہ دونوں لب اتنے سوج جائیں گے اوپر والا ہوٹ سوج کر اوپر پر نیچے والا ہوٹ سوج کر ناف کے نیچے لٹک جائے گا مشکات میں میری بات موجود ہے یہ دونوں ہوٹ اتنے پھول جائیں گے ایک گوٹ بھی یہ جہنم کا پیالہ اتنا گرم کھولتا ہوا پانی جب منہ کے قریب لے جایا جائے گا وہ پتےلا وہ کٹورا سارے چہرے کی چمڑی نکل کر کٹورے میں جا پڑے گی آج قرآن سمجھ میں نہیں آتا نبی کا فرمان سمجھ میں نہیں آتا ایسی بیماری کے عالم میں اتنی وبائی بھی ہے وبائی مرض کے لوگ شکار ہے پھر بھی آج بھی مسلمان بڑھانے کا حال دیکھو آدھی رات تک فلم دیکھتے کیرم بورڈ فجر تک چلتا ہے لوڈو فجر تک چلتا ہے سب بھی کھیلتے رمضان میں بھی یہی کون قرآن پڑھتا ہے مسلمانوں اپنی زندگی کو اچھے امال کے ساتھ گزارو کیسی کیسی بیماریاں جب مسجدوں کے تالے کھلے تھے جب مسجد میں جا سکتے تھے تب نہ آ سکتے تھے یہ اللہ تعالیٰ زبان حال سے یہ حالات زبان حال سے کہہ رہے ایسی بیماری اللہ مسلم کرے گا آنا چاہوں گے پھر بھی نہیں آ سکوں گے آج لوگ رو رہے کترا بھی مسجد میں نہ پڑھ سکیں گے رونا تو تب تھا بدماشی کرتے کبھی رونا نہیں آیا وقت یہ ڈھنگ کی نماز مسلمان نہیں جانتے تو جنتی لوگوں نے جہنمیوں کا جب یہ برا حال دیکھا تو کہیں گے جنتی سلککم فی کرو کیسے یہاں پہنچ گئے کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی تو اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گنا کیا تھا مسلمانوں اللہ کا قرآن سچا اللہ کا بھیجا ہوا محمد مصطفیٰ کی تمام نظام سچا خدا نے فرمایا تمام کے تمام دو زخی جہنمی خود جواب دیں گے قرآن کریم میں موجود ہے جب جنتی لوگ پوچھیں گے سارے دو رہیں گے اور لگے سے پہلا گنا سب سے پہلا جرم سب سے پہلے اطا سب سے پہلی نافرمانی فرمانی اور وہ یہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اذان ہوا کرتی تھی ریڈیو بجائے اذان ہوا کرتی تھی گانا سنا کرتے تھے ٹیپ بجایا کرتے تھے ارے گانا سنا کرتے تھے اذان ہوا کرتی تھی ہم ہم فلم دیکھا کرتے تھے ادھر اللہ کا بلاوا آیا کرتا تھا ادھر ہم تنوں کی جیت سنا کرتے تھے ادھر اللہ کا بلاوا آیا کرتا تھا اللہ وہ کی آواز آتی تھی ادھر ہم طرح طرح کے تماشے کیا کرتے تھے دکانوں پہ بیٹھ کر گپے مارا تھے گھر میں پڑے سوتے رہتے تھے کہنے لگے ہم کمی نل ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اللہ کے دربار میں ہم کبھی حاضر نہ ہوا کرتے تھے آج کیا اثر ہے کئی آدمی جہنم میں چل رہے دو سب کی خود جواب دے رہے اور لوگ میں لگے نمن مینل مسل آدمی آج دیکھو غریب ہو کر جہنم کا ٹوکرا سر لیے پھرتے شراب پیو گے پیسے خرچ ہوں گے جینا کرو گے اس پر بھی خرچ ہوگا نماز پڑھنے پہ تمہارا کیا خرچ ہوتا ہے پھر بھی پرواہ نہیں عورتیں پرواہ نہیں کرتی مرد پرواہ نہیں کرتے دنیا میں غریب بوڑھا پرواہ نہیں کرتا جب مر جاتا ہے نا قبر میں آواز لگاتے نمازی نمازی اتر جاؤ قبر میں میت کو اتارنے کے لیے ارے یہ قبر میں اتارنے والے تو نمازی ہے پر یہ تو بتاؤ جس کی میت قبر میں اتر رہی ہے کتنی پڑا کرتا تھا اگر یہ نہیں پڑتا تھا قبر میں اتارنے والے نے سو سو حج کر رکھے ہو اس کو کوئی فائدہ نہیں اس کا نام عمل چلے گا یا قبر میں اتارنے والوں کا نام عمل چلے گا کتابیں اٹھاؤ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام عمر مبارک میں کبھی کسی حالت میں بھی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا تمام زندگی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بے نمازی کا جنازہ نہ پڑھایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا سیدنا عثمان بن رحم رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے بے نمازی کا جنازہ کبھی بھی نہ پڑھایا سیدنا سید نے بھی کبھی بھی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا علامہ سید عبد القادر جیلانی محمود سبحانی رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی بے نمازی کے ہاتھ کا پانی تک نہ پیا آج ہم کتنے بدنصیب ہیں آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے دیدی کی گود میں موت آئی دیدی بے نماز ہم شیرا کی جھولی میں موت آئی ہم شیرا بے نماز بیٹے کی گود میں موت آئی بیٹا بے نماز ہمارا کپن خریدنے والا بے نماز ہمارا کپن پینے والا بے نماز ہمارے گزل کا پانی گرم کرنے والا بے نماز ہمارا جسم اٹھانے والے بے نماز ہمارا جنازہ اٹھانے والے بے نماز ہمارے جنازے کو کانتا دینے والے بے نماز کاندے بدلنے والے بے نماز ارے ہم اگر نمازی بھی ہماری ہمیں جنت میں جانے دیں گے ابھی گھروں میں نظر دوڑائی گھروں کا کیا حال ہے باپ نماز نہیں پڑھتا کیا تیرا بیٹا جنید بغدادی بنے گا ماں نماز نہیں پڑھتی کیا تیری بیٹی رادیا بسریا بنے گی حقوق اللہ سب سے پہلا حساب مسلمانوں نماز کا ہوگا ان یوم میرے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا حقوق اللہ میں نماز اور حقوق اللہ عباد میں خون کا جہنمی لوگ خود اقرار کر رہے سارے خود کہیں گے سب سے پہلا جرم ہم نے یہ کیا لگن کو مین المسلم کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے آج جتنے لوگ سنتے سارے حضرات نیت کرے انشاءاللہ پوری پابندی کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے رمضان المبارک میں پورا برادری کا اور ایک بار میں قرآن سننا الگ الگ ہے تراوی کی الگ پڑھنا یہ الگ الگ یہ دونوں سننا الگ الگ ہے ایسا نہیں تھے وہ لوگ راؤ راؤ مسجدوں میں نہیں جا سکتے تو گھروں میں دو تین اکٹھے ہو گیا چلو ہم الگ الگ کرنا چاہیے پڑھنے کے پڑی کو بیوی کو ملی نہ پڑی کو کیا فرق پڑے گا مسلمانوں اگر ہو سکے اسی لیے کہتا ہوں آج پتا چلے گا خاندان میں ایک مسجد ہونا کتنی بڑی ضرورت کی بات آج ہم نے اپنے بڑے بڑے انگریزی بنائی ہمیں سے پڑھاؤ بچوں کو اسکول پڑھانا بھی اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نے بھی بنایا ہوتا تو آج اس نعمت کی قدر ہوتی کہ آج ہمارے گھر میں کوئی حفیظ قرآن ہوتا تو آج ہمیں اس لیے پابندی کے ساتھ نیت کریں گے انشاءاللہ ہمیں رمضان المبارک جو مہینہ آنے والا ہے لمحے لمحے کی قدر کرنی ہے خرابی پڑھنی ہے خصوصیات میں اپنے آپ کو بچانا ہے یہ طرح طرح کی گیم یہ موبائل پر سیریل ڈھاما فلم فلم دیکھنا اور یہ ویڈیو کھیلنا کیرم بورڈ کھیلنا اور یہ آتی کی رات تک اپنے وقت کو برباد کرنا مسلمانوں اس سے اپنے دامن کو بچائے رمضان کی ایک ایک لمحے کی قدر کرے رمضان میں ایک ایک وقت ایک ایک گھڑی ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرے انشاءاللہ یہ بیماری یہ وقت اللہ جلد از جلد ہمیں ہمیں چھٹکارا پراپت فرمائے ایسا نہیں کہ ہمارا رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہ رہے جو غیر رمضان میں کرتے تو وہ بھی رمضان میں کر رہے ہیں دعا کرے اللہ تعالیٰ رمضان سے پہلے ہم سب کو مسجد میں جمع کرتے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے یہ ہمارے مرکز کی سزا ہے کہ اللہ نے ہمیں مسجد سے دور کر دیا اللہ نے ہمیں تراویز سے مسجد کی تراویذ سے محروم کر دیا اللہ نے ہمیں قرآن کی گراوٹ مسجدوں میں قرآن کی گراوٹ سے محروم کر دیا اللہ نے مسجد کے سجدوں سے ہمیں محروم کر دیا آج ہم اپنے عوام میں اپنے گھر میں جان کر دیکھے زندگی میں کبھی اپنا موقع نہیں آیا کہ رمضان المبارک میں مسجد مسجدیں بند ہو حالانکہ مسجد میں رمضان المبارک میں کتنا رش ہوتا ہے آج آج مسجدوں میں تالے پڑے ہوئے مسجدوں میں نہیں جا سکتے یہ بے شک ہمارے گناہوں کی مسلمانوں سزا ہے یہ سب سے پہلا جرم جہنمی لوگ خود اقرار کرتے اور لوگ کہنے لگے لم نقم نل مسلی بھی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے پھر دوسرا جرم جہنمی خود کر رہے ہیں لم نقم لم نقم ہم اپنی مسکین غریب کو نہ کھلاتے تھے اللہ کی راہ میں ہمیں آج دینے کی تو توفیق نہیں ملی مالدار لوگ زکات نہیں دیتے ہمارا پیسہ کم ہو جائے گا مسلمانوں زکات کام ہے قرآن کریم کی زبان بیان کر رہا ہوں قرآن ادا کرنی اس کی ذمہ داری تھی کل قیامت کا دین ہوگا اس کی مال کی تختی بنا کر اس مال کی تختی کو آگ کی تختی بنا کر اس کی پیشانی پر بادا جائے گا اس لیے جو پیسہ جو مال اللہ نے دیا ہے مسلمانوں اس کا صحیح استعمال کرے جو حصہ زکات کا نکلتا ہے وہ حصہ نکال کر غریبوں کی مدد کرے ان شاء اللہ خدا بڑا ہو جائے گا آج اچھا موقع ہے مولانا اشرف علی خان نے بھی ہے ایک آدمی حج کے لیے بالکل تیار روانہ ہونے لگا گھر سے نکلنے لگا میاں بیوی دونوں محلے کی ایک عورت ملنے آئی اور کہنے لگی آپ حج پہ چل دیے ذرا دعا کر دینا میں غریب کی دو بیٹیاں بیٹھی ہے ٹھکانے لگ جائے میری عزت بچ جائے اچھی جگہ چلے اچھی جگہ چلے ہو میں چلے ہو ذرا میرے لیے دعا کر دینا مجھ غریب کی بیٹیاں کوئی لینے کو تیار نہیں ہے مولانا نے لکھا ہے ابھی سوچ ہی رہا تھا وہ ہاتھی کھڑا کھڑا بیوی بڑی سمجھدار تھی کہنے لگی ہم اللہ پاک کو اگر منظور ہوا اگلے سال چلے جائیں گے اس زمانے میں پورا اندازی ہوتی نہیں تھی اس مرتبہ یہ کہتا کہ بچیوں پہ خرچ کر دو عزت بچاؤ حج تو پھر ہو جائے گا جی ہے ہے اس کے بعد میں سب چیزیں واپس مل جائیں گے حل کر لیں گے چنانچہ میاں بیوی کا مشورہ ہوا اور دونوں نے مل کر ان بچیوں کے ہاتھ کی لے کر ان کی شادی کا بندوبست کر دیا مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ وہاں میں اور افاق کے بعد مستلفہ میں قیام ہوتا ہے اللہ پاک آپ کو نصیب فرمائے کہتے ایک آدمی نے خواب دیکھا دو سب سے والے آئے اور کہنے لگے بھائی کتنوں کا حج قبول ہوا اس سال کتنوں کا حج قبول ہوا کہاں چھ کا پوری کائنات میں لاکھوں میں سے چھ کا اس نے کہا وہ کون ہے وہ ہندوستان کا آدمی خواب دیکھنے والا تھا وہ کہتا ہے کہ پانچ آدمیوں کا نام تو اور جگہوں کا لیا گیا اور چھٹا نام اس آدمی کا لیا جو بیت اللہ میں اس سال گیا بھی نہیں تھا اس کا بھی قبول ہو گیا پھر کہتا ہے آواز آئی چھ کے صدقے میں ساروں کا قبول ہو گیا اللہ پاک نے قبول کر لیا وہ خواب دیکھنے والا کہتا ہے کہ میں نے نشاندہی کر لی پلا شہر کا پلا آدمی ہندوستان جب آیا سیدھا گیا وہاں کئی مہینے کا سفر ہوتا تھا اس زمانے میں میں نے پلا حجیت سے ہے پوچھتا پوچھتا پوچھتا کہنے لگا صاحب آپ ایسا کیا نیک کام کرتے ہیں میں نے مستلفہ میں آپ کا نام سنا اور خواب میں دیکھا وہ رونے لگا کہنے لگا بھائی میں تو اس سال جا نہیں سکا تیاری بالکل تھی لیکن جا نہ سکا شاید اللہ نے مقدر میں نہ لکھا تھا اگلے سال ضرور جاؤں گا کہنے لگا تو پھر یہاں سے میں نے تیرا نام وہاں سنا اس سال بنا جا سکا تھا کہنے لگا تو یہاں سے تو یہاں سے میں نے تو تیرا نام وہاں سنا تیرے شہر کا نام تیرا نام سنا مستلفہ میں سنا اور سن کر یہاں ہوں تو نے ایسا کیا کام کیا ہے اس نے بتایا میں بالکل تیار تھا مگر پڑوس میں دیوا کی دو بچیاں بیٹھی تھی جوان میں نے ان کی شادی کا بندوبست کرنے میں یہ روپیہ خرچ کر دیے رونے لگا کہنے لگا او کسی کی عزت تھی بچائی خدا نے تیرا نام ارفات تک پھیلا دیا مسلمانوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج ہمارا مزاج بن گیا ایک عادت بن گئی آپس میں ہمدردی نہ کرنا اس سے اگر آپ لوگ باہر نکلنا چاہتے پھر ان مدارس کا حق بنتا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں انتظام کرتے ہیں کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی جس کا پیسہ آدمی کھا کر بدماش کرے اور کتنا مبارک ہے وہ آدمی جس کا پیسہ کھا کر طالب علم پورا پڑھے پڑھائے مدارس کا بھی حق ہے کا بھی حق ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ عبادت صحیح صحیح کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اور ایک بار کہتا ہوں جن جن لوگوں پر زکات فرض ہے مسلمانوں پابندی کے ساتھ زکات ادا کرے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رمضان کی برکات مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے اس وبائی مرض سے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ بلکہ پوری دنیا کے ہر فرد کو اللہ چھٹکارا نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری امت مسلمہ کو اس بیماری سے سلامت رکھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ کی دولت سے مالا مال فرمائے جو خوشحال کر مالدار کے لوگ ہیں وہ اپنا مال غریبوں پر خرچ کرے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ سب خوشحال لوگوں کو ایسی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین